سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے رہے رات کے آخر میں ہم نے پڑاؤ ڈالا بس ہم بیدار نہ ہو سکے یہاں تک کہ سورج کی گرمی نے ہم کو جگایا ہم میں سے ہر آدمی دہشت زدہ ہو کر وضو کے لیے کھڑا ہونے لگا بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ سکون میں آ جائے پھر ہم وہاں سے کوچ کر گئے اور چلتے رہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو گیا پھر آپ نے وضو کیا اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا بس انہوں نے اذان دی پھر آپ نے فجر سے پہلے والی دو رکتیں ادا کی پھر نماز کو کھڑا کیا بس ہم نے نماز پڑھی صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا ہم نے کل اس نماز کو اس کے وقت پر بھی لوٹانا ہے آپ نے فرمایا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تم کو سود سے منع کرے اور خود تم سے قبول کر لے حدیث نمبر بارہ سو پچیس مسند احمد